بے شک اللہ جانی والا ہے اس مانو ہے اور زمیں کی ہر چھپی بات کا بے شک وہ دلوں کی بات جانتا ہے